انڈیا دجال سے زیادہ طاقتور ہے جی اسرائیل برطانیہ موجودہ جو دنیا ظاہری طور پہ خودکشی کی طرف بڑھ رہی ہے دجال اس کا نقطۂ عروج ہوگا دجال اتنا طاقتور ہوگا کہ یہ سارے ملک مل کر بھی نہیں ہو سکتے سننا کراچی والوں سننا میری اس بات کو گرہ میں باندھ لینا اور اللہ کے لیے اس میری بات کو کراچی کے بچے بچے تک پہنچا دینا حکومت کے ایک ایک فرد تک پہنچا دینا دجال آئے گا تمام انبیاء نے کہا دجال آئے گا میرے آقا مدنی نے کہا دجال آئے گا آقا نے جو کچھ ہمیں کہا آقا کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے آقا نے کہا دجال آئے گا میرے آقا کو فکر کی دعائیں کے فتنے سے بچو گے اور یہ دعا کیا کرو ہر نماز کے بعد اللہم انی بھی کا من المسیح دجال یا اللہ ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں پھر میرے نبی نے محبت میں کہا دیکھو قربان جاؤ اپنے نبی پہ میرے نبی نے فرتے محبت میں کہا مسلمانوں میری امت کے لوگوں اگر دجال میری موجودگی میں آ گیا تو میں خود اس کے مقابلے میں نکل کر اس کو ختم کر دوں گا تمہاری جان بچا لوں گا سنو لوگوں کراچی والوں اللہ کے لیے سنو میرے پیارے حبیب کی بات سنو میرے قربانیوں والے نبی کی بات سنو قیامت کے دن شفاعت کرنے والے کی بات سنو جس کی خاطر میں اور تم جس کی خاطر میں اور تم قربان ہو جائے اس کی بات سنو حوض والے کی بات سنو مقام محمود والے کی بات سنو اپنے قائد کی بات سنو اپنے اصلی امیر کی بات سنو سنو اپنے اصلی امام کی بات سنو حبیب کبریا کی بات سنو فرمایا اگر تمہارے زمانے میں دجال آ جائے میری امت کے لوگوں ڈٹ جانا اس دجال کا انکار کر دینا خواہ تمہیں اپنی زندگیاں قربان کرنی پڑے